السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب کی خیر آبیت سے ملے لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ اپنے علمی سفر اور منزل کی جانب رواں دوا ہوں گے اللہ رب العزت کے علم کے اندر آپ کے عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے جی آپ حضرات کی دعا سے الحمدللہ بالکل خیر وافیت سے دعا ہے اللہ رب العزت یوں ہی صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی اور منزل مقصود کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سفر نمبر انتیس سے بعد استفال یہاں دو مصدر ہیں ان اور دوسرا ہے ان استفخار چونکہ باب استفعال ہے تو حمزہ سین تا یہ باب کی علامت ہے اور آخر میں جو بولتا ہے یہ مستر کی ہے باقی تین حروف بچے اور الف اور نون کے یہ تین حروف مادہ ہے اور اس میں بھی الف یہ تبدیل ہو چکا ہے اصل میں واؤ تھا اس لیے کہ عربی زبان میں آئین واؤ اور نون آئین واؤ اور نون آؤن آؤن کا معنی ہے مدد کا معنی ہے مدد اور یہ جو باب استفان ہے خاصیات کے اندر آپ جا کر اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کی ایک خاصیت ہے طلب تو اون کو جب ہم باب استفان پر لے کر گئے استحانت بنا تو اب چونکہ اون اس کا معنی ہے مدد اور الف سین تا کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر طلب والے پائے جاتے ہیں تو اس کے کا مانا ہو جائے گا مدد طلب کرنا مدد چاہنا جیسا کہ دوسرا مصدر ہے استخارہ اور یہ اجوف یا ہے یعنی اصل میں خواہ یا اور راہ اور خیر کا معنی ہے بلائی خیر کا معنی ہے بلائی تو جب ہم اس کو بعد استفال پر اس سلاسی میں ضرورت کو مزید یعنی باپ استفال پر نکل جائیں گے سین کا لگایا تو اب استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا خیر چاہنا بلائی چاہنا اسی طرح سلاط الاستخارہ کا تاریخ یاد میں سنا ہوگا ایسی نماز جس کے ذریعے سے بلائی طلب کرتے ہیں سلاطن استخارہ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشورہ ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کے اندر ہم استخارہ کریں اور استخارہ کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت نماز ہی پڑی جائے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس بہت کم وقت ہے اور آپ کے سامنے دو تین آپشنیں ہیں اور ان میں سے کس کو اختیار کرنا چاہیے فوری طور پہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا مستقر ہے بے چین ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ فوراً استخارہ کریں اب آپ کے پاس اتنا غلط نہیں ولط کر کے دو نفل پڑے پھر اللہ کی عمد و صلاح کرے پھر اللہ عملی استحر و آخری یہ ساری دعا پڑھیں اور پھر آپ <clears throat> آرام کریں ہاں؟ تو اتنا انتظار اتنا وقت یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جلدی سے یہ دعا پڑھیں اللہ مفر لی وقت اللہ مفر لی وقت لی لی دعا پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ فطرز جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہی آپ کے لیے ہو جائے گا اسی کا اختیار کریں گے یا وہ آسان ہو جائے گا وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت اور اس کے اندر اللہ رب العزت خیر اور بلائی ڈال دیں گے ٹھیک ہے بہرحال کوشش کرنی چاہیے مشوروں کی عادت بنائے اور اسی طرح اللہ رب العزت سے استخارہ کی بلائی کو مانگنے کی عادت پہلے بہرحال پہلا مصدر ہے الاستعانہ مدد چاہنا استعانت چونکہ عین گو نون مادہ ہے اور سین کا یہ تو باب استفال کی علامت ہے تو استعانہ اصل میں تھا استعانہ اصل میں کیا تھا اس استعانہ ون اب دیکھیے غیر متحرک مفتو ہے اور اس سے پہلے صحیح ساکن ہے اس سے پہلے عین ہے اطہمت نہیں ہے صحیح ہے اور پھر ساکن بھی ہے تو فائدہ یہ ہے ابھی آپ نے اس فائدے کا نام بتلایا ٹھیک ہے فائدہ یہ ہے کہ جب وہ متحرک مزدور ہو اس سے پہلے حرف ساکن ہو تو وہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس وو کو الف سے بدل دیتے ہیں لہذا اس اصول کے مطابق اس فائدے کے مطابق اس سے کیا ہوا اسپا بتلائیے یہ کون سا فائدہ جاری ہوا جس کی وجہ سے واؤ کی حرکت ماقبل کو دی اور واؤ کو الف سے بدل دیا جی جلدی سے بتلائیے ذرا تو اس قاعدے کا نام ہے دیکھیے سب سے پہلے میں اس کی آپ نے ایک نماز پڑھا یوک والے تو یوک والے سے کیا بن جائے گا یوپ والے واؤ متحرک مفتو ہے اس سے پہلے ہر صحیح ساکن ہے تو واؤ کو واؤ کی حرکت ماں قبل کو دی اور واؤ کو علی سے بدل دیا تو کو والو سے کالو ہوا تو کالو اس قائدے کا نام ہے کالو والا قانون تو اس پا والا میں بھی یہی فائدہ جاری ہوا واؤ متحرک مفتو ہے اور واؤ کی حرکت ماں قبل کو دے کر واؤ کو الف سے بدل دیا یس تعین مظاہرے کا سیوا ہوگا یس تعین یس تفعین کے وزن پر یس تعین اصل میں تھا یس تعین کیا تھا اصل میں یس تعین وزن یس تفعین دیکھیے یا یا کے مقابلہ میں سین سین کے مقابلہ میں تا تا کے مقابلہ میں اون سا کلیما گاؤں کا کلیما اور نون لان ہے لیما ہے ماتا یستا وینو اب دیکھیے غیر متحرک اور اس سے پہلے حرف ساکن ہے لہذا وہ متحرک ہو یا متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو تو وہ یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو لے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس قائدے کا نام ہے یقون یبی اور والا قاعدہ وہ یا متحرک اس سے پہلے صحیح ساکن ہے وہ یا کی حرکت نقل کر کے ناقبل کو دے دیتے ہیں اس قائدے کے مطابق ہم نے وہ کا کسرہ نقل کر کے ماقبل یعنی عین کو دیا تو کیا بن گیا یس سے کیا بن گیا یس ادوائیں گاؤں ہوئی اور کسرا ہوا یس تعین یس تف پت سے کیا بن گیا یس تعین گاؤں کا کسرا ایم کو دیا وا ساکن ہوا اب ایک اور قاعدہ جاری ہوگا اب دیکھیے ساکن ہو اس سے پہلے کسرا ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیتے مطلب یہ کون سا قانون ہے یہ کیا نام ہے اس فائدے کا کہ غور ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس قانون کا نام ہے آدم کا قانون آدم کیا سب نے یہ بھی کیا تھا یہ عادل یا ساکن اس سے پہلے کسرا تو لہٰذا کو یا سے بدل دیا تو دیکھیے جیسے میم ایسے ہی یہاں پہ ائن وو ساکن ہے اس سے پہلے ائن پر کسرا وہی صورت بن گیا نا ہم نے سارے لفظ کو نہیں سارے سیروں کو نہیں دیکھنا ہم نے صرف وہی اسی مقام کو دیکھنا ہے کہ جیسے وہاں نیم پر کسرا اور اس کے بعد ساکن ایسے ہی یہاں پہ ایون پہ کسرا اور اس کے بعد گاؤں ساتھی لہذا یس یہاں عین پر چونکہ کسرا ہے لہذا گاؤں کو نیاگ والے فائدہ کے مطابق یا سے بدل دیا تو یس پا سے کیا ہوا یس یس تعین اسم فائل مستعین اور آپ نے پڑھا اسم فائل سلاسی مزید کی سے بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ شروع سے علامت نظارے یا کو ہٹا کر اس کی جگہ نیم مضمون لگا دیں شروع سے علامت نظارے یا کو ہٹا کر اس کی جگہ نیم مضمون لگا دیں تو کیا بن جائے گا یہ تعین سے اور آخر میں تنویل سے مستعین جیسے ید طلب سے مج طالبل یوکرین سے مکرین تو ایسے ہی اسم فائل یستعین سے مستعین ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ مستعین کی جو یا ہے یستعین میں یہ غوث رکھ دی ہے لہٰذا جب ہم اس کی اصل نکالیں گے تو ہم کہیں گے مستعین اصل میں مستعین بروزن مستت یہ یا غور سے بدلی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور یہ اسی وقت ذہن میں رہے گی جب ہماری مادے کے اوپر حروف اصلی کے اوپر نظر ہوگی اور اس کے حروف اصلی ہیں آئین گاؤں اور ٹھیک ہے لازم نظر اس تو اصل میں تھا اس تو یستاون کی طرح یہاں بھی گاؤں کیا ہے کیا سے بدل گئی یستا اصل میں یستا عوام تھا یہ خالو والے فائدہ کے مطابق گاؤں کو ابھی سے بدل دیا اور اسے مقل ہے نسط مجہول نے مجہول سے بنا اسے مفعول کو اور لہذا شروع میں نیند مضمون اور آخر میں تنوین لگا دی مستعان سے کیا ہوا مستعان جیسا کہ یون تنوع سے مجھے پان یو مکرم امر ہے استعین تو امر کو بناتے ہیں مزارے سے امر معروف حاضر کا سیوا مزارے حاضر معروف سے اس طرح بنائیں گے کہ مزارے ہیں تستا علم حاضر کا سیوا ہے تس تعین شروع سے علامت مظاہرے تا کو ہٹا دیا تو دیکھیے جب ہم نے تا کو ہٹایا تو اب سین ساکن ہے سین کیا ہے ساکن ہے لہذا شروع میں حمزہ وسن لگایا حمزہ وسن مقصور چونکہ اہم کلمہ مقصور ہے شروع میں حمزہ وسن مقصور لگایا اور آخر میں جزم دے دی یعنی نون کو ساکن کر دیا کیا ہوا استعین استعین سے کیا ہوا استعین شروع سے تا کو ہٹایا اس کی جگہ حمزہ وسن اور آخر میں جزم دے دی اب دو ساکن جمع ہے نون بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن اور فائدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن مدعا ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اس کو حضرت کر دیتے ہیں کیا نام ہے اس قاعدے کا اجتماعی ساکنین کا قانون لہذا اس قائدے کے مطابق یا تو حضرت کر دیا تو کیا ہوا اس تعین تس سے اس تعین اور پھر اس سے کیا ہو گیا اس تعین ٹھیک ہے جتمای سا کلین اور نہیں تو بہت ہی آسان ہے اس کے شروع میں لا لگا دو اور لائے نہیں بھی آخر میں جزم لیتا ہے مظاہرے کو تو لہذا لا تستعین ہو گیا تو یہاں بھی لائے ساکنین ہو رہا ہے لا تو لہذا پہلا جو لگتا ہے اس کو گرا دیا تو کیا بنا لا کسائن ٹھیک ہے تو یہ تو اجوف واغی کی مثال یعنی جس کے عین کلمہ میں گاؤں ہے اجوف کی تعریف تو ذہن میں ہے نا اجوف کہتے ہیں جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو اگر حرف علت واؤ ہو تو اس کو اجر وادی کہتے ہیں جیسے اون اون اون ٹھیک ہے اور اگر عین کا دنوں میں ہر کوئی یا ہو تو اس کو اجوف یا ہی کہتے ہیں جیسے خیر بئی ٹھیک ہے اب بارش کفال پر جب خیر کو لے کر گئے کرخارا استفار اصل میں کیا تھا اس تخ یارہ اب دیکھیے یا متحرک مفتو اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے اور قاعدہ ہے کہ جب وا یا متحرک ہو مکتو ہو اور اس سے پہلے ہر صحیح ساکن ہو تو یا کی حرکت نقل کر کے باقدم کو دے کر اس یا کو سے بدل دیتے ہیں تو اس کا خیارہ سے کیا ہوا اس کا خارا ٹھیک ہے جیسے یا یاؤ سے یوگا یوپ والو سے یو قالو ٹھیک ہے استخارا یستخیر مظاہرے کا سیرا تو یس تخیر میں تھا یس تخ یرو کیونکہ یہ یہی ہے کیا تھا اصل میں یس تخ یرو بروزن یس تخلو استف آنا یس تخلو استخ یار یستخیر اب یہاں دیکھیے یا متحرک اس سے پہلے رب سے ہی ساکن ہے لہذا یا کی حرکت نقل کر کے ناقبل کو جیسے یب ہی ہے یستخیر سے کیا بن جائے گا صرف اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ یا کی حرکت ما قبل کو نقل کر کے یس تفیر سے بنائیں گے لہذا شروع میں نیم مضمون اور آخر میں تنظیم تو یس تفیر سے کیا بن جائے گا یس تفیر سے کیا بن جائے گا مستقیر ماضی مجہول استف میرا سے استفیر صرف یا کی حرکت جو بھی ہے یعنی قاعدہ کے مطابق کر کے کے یوس تخار مزار مجبور اصل میں کیا تھا یوستخ یار یہ کیسنی ہے شروع میں یا کے مظاہرے کی اور سین اور کا باب قان کی علامت ہے تو نظار مجہور یوستخ یوستخ یہاں پر یہ قالو یہ مخالف جاری ہوا یا متحرک اس کے پہلے حرف ساکل ہے اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی حرکت کیونکہ فتح ہے اس لیے یا کو علی سے بدل دیا یوستف یرو سے کیا ہوا یوستفارو مستفار یوستفارو سے بنا شروع میں بے مضمون اور آخر میں تلوین یوستفارو سے کیا ہوا مستفار یوستفارو سے کیا ہوا مستفار امر مظاہرے سے بنتا ہے مظاہرے کا سیوا ابھی آپ نے پڑھا یس یس تفیر تو واحد مذکر حاضر کا سیوا کیا ہوگا فس تفیر کیا ہوگا فس تفیر علامہ کا قاعدہ شروع سے علام کے مظاہرے کا کو ہٹا دیا سین چونکہ ساکن ہے لہذا علام کے مظاہرے کی جگہ حمزہ وسل مقصود لگا اور آخر میں کیا ہے دے دی تو کیا بن گیا اس اس پستوں سے کیا ہوا اس تحقیر دو ساکن جمع ہے پہلا ساتھی بنتا ہے اس کے اللہ نے مطابق پہلے ساتھی کو گرا دیا تو کیا ہوا اس طرح ٹھیک ہے اور نہیں یہ تو بہت ہی آسان ہے گزاروں تصویر ہے اور نہیں بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ شروع میں اور تصویروں کے شروع میں لائے دہی لگا دو اور آخر میں جزل دے دو کیا ہو جائے گا تس تفریحوں سے لا تس تفریح جو کہ ایک نئے نہیں ہو گیا پہلا ساتھی مدعا ہے اس کو بلا دیا کیا بن گیا لا تس تفریح اب دیکھیے کتاب کی طرف سفا نمبر تینتیس باب استفعال عظمت باری الاستعانہ مدد چاہنا استعانہ یستعین ان سیروں کو اور ان تعلقات کو سمجھنے کے لیے آپ نے کھانے بنا ہیں ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے مثال کے طور پر لفظ لکھے مستعین ٹھیک ہے اب اصل میں کیا تھا وہ لکھے مستعبل ٹھیک ہے اور پھر ان سے مستعین کیسے ہوا اگلے خانے کے اندر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور آخری خانے میں فائدہ لکھیں کون سا فائدہ ہے تو یوں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آپ کل الاستعانہ مدد چاہنا استعانہ کا استعانہ کا کائین مستعین اور حل کرتے وقت جہاں سمجھ میں نہ آ رہی ہے بات تو وہاں پہ ساتھی کے پاس موجود ہوگی تو اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ٹھیک ہے جی اجرف ناوی الاستعانت مدد چاہنا آمت یستعین چاہتا فہو مستعین یا استعین یستعان علم فہو مستعان الامر منه استعی والنہی عنه لا تستعی اصل اس کی یہ ہے استعوان یستعوان استعوان فہو مستعوان استعوان یستعوان استعوان فہو مستعوان الامر منه استعوان والنہی عنه لا تستعی تو ایک ایک سیرہ بتلا دیا باقی سے ایک ایک حصے بنانا بہت آسان ہے مثال کے طور پر مزارے کا سیوا ہے یس تعین تو باقی اسی سیرا میں یس تعین یس تعین کیا ہے یس تعین نامی یس تعین ٹھیک ہے تو کیا جائے تسمیہ کیا نام ہے جمع کیا نام بنا جائے اس پہ ماضی ہے تو اس سے آگے استعان استعان استعان ٹھیک ہے وہ الگ کو لگاتے جائیں گے اچھے بنتے جائیں گے تو ایک ایک سیوا بنانا ذرا سمجھنا اور بنانا ضروری تھا اس لیے ایک ایک ذرا سب کے سوئر کرنا ہو من ٹھیک ہے اجرت یا بنا چاہنا امید ہے کہ یہ لفظ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ استفارہ کا معنی بھلائی چاہنا کیوں محنت کی برکت سے اور اس طرح کو پڑھنے اور سمجھنے کی برکت سے اب آپ کو استخارہ کی حقیقت نہ ہوگی کہ یہ لفظ کیسے ہے کیوں اس کا نام بنا ٹھیک ہے خیر سے لکھنا ہے خیر سے بنا ہے خیر سے استخارہ تو الف سین کا الف بھی نہ کہنا بلکہ اس کو ہنسا کہنا چاہیے حمزہ ہنسا کا اس لیے طلب والے مانا عام طور پر کام ٹھیک ہے تو مدد سے آمد کا مطلب بہت کمر کہنا استخارہ یس تخیر استفارکن کر جس کو استفارتن یسو وہ مستفار تر و ہے استفر یا نہ ہی عام ہے نا اصل اس کی یہ ہے استخیر استخیر مستخیر و استخیر کے ہوا مستقول ہو تستخیر اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے دیکھنا ہے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ اور اسی کے ساتھ سب قدیر میں سے جو کہ سب سے صحیح ہے پیچھے سفر نمبر چھبیس پہ سب سے قدیر نہیں کی بات ہے الخوف مستر سے لا وقف واحد وقف وغیرہ تصویر نہ ڈر نہ ڈرے وہ ایک بار لا وقف نہ ڈرایا جائے وہ ایک بار لا وقف نہ ہر جد نہ ڈرے وہ ایک بار لا يخاف ارجیت کا دراز ہے وہ ایک مرد لا خافل لا خافل ان کا معنی بھی بالکل نہیں ہے تو یہ نے سب سے قبیل پہلے انداز میں لا يخاف لا ناوخاق پھر ترجمے کے ساتھ اور پھر مکمل تقسیم کے ساتھ اس کو کم از کم ایک دو مرتبہ پڑھنا ضروری ٹھیک ہے کوشش کریں گے نا ان شاء اللہ سے بات کے لیے بہت آسانی کرنا مطلب چاہتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے سبق ہم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ